اس اجتماع میں شرکت اعزاز کا باعث ہے اور مجھے فخر ہے کہ آج آپ کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے رب ذوالجلال جلال اس اجتماع کی برکت سے مملکت خداداد پاکستان میں جناب نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا نظام نافذ فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں ختم نبوت جناب نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت کے متعلق جب اس دھرتی پر انگریز نے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے تو علماء کرام نے جناب نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی کہ اس نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے ختم نبوت کی تنظیم کی بنیاد رکھی اور ان لوگوں اور ان گروہ کا تعاقب کیا پاکستان بن جانے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے مضموم ارادوں سے باز نہ آئے تو یہاں اس مسئلے کو سیاسی بنیاد پر پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے پارلیمنٹ میں اس کا دفاع کیا اور وہ پارلیمنٹ جو نوے اور پچانوے فیصد ان لوگوں پر مشتمل تھی جن کو اسلام اور ختم نبوت کے بارے میں علم نہیں تھا تین دن مسلسل پارلیمنٹ کے اندر بحث و تمہیز کے بعد بلاخر پوری پارلیمنٹ نے جمعیت علماء اسلام کی کوششوں کے بعد بل اتفاق قائد انیت کو غیر مسلم قرار دیا اس کے بعد بھی مختلف طریقوں سے آئین کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی جناب نبی کریم علیہ سلاط والسلام کے ناموس کے متعلق جو قانون سازی کی گئی تھی اس پر انگشت نمایاں ہوتی رہی لیکن ہر دور میں جمعیت علماء اسلام نے اس کا تحفظ کیا اور اب اس مرتبہ سن دو ہزار آٹھ میں جب یہ پارلیمنٹ وجود میں آیا تو اس پارلیمنٹ میں ایک خاتون نے ایک بل پیش کیا جس میں اس قانون کو غیر محسر کرنے کے لیے کچھ ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں ہمارے بہت سارے ساتھی بہت ساری مذہبی جماعتیں بہت سارے دیندار سیاسی گھرانے انہوں نے آنے والے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا لیکن جمعیت علماء اسلام نے انتخابات میں حصہ لیا جمعیت علماء اسلام کے اس فیصلے پر بھی انگشت نمایاں ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام اس آمرانہ دور اور اس آمر کی موجودگی میں ان انتخابات میں حصہ نہ لے لیکن جمعیت علماء اسلام نے ان انتخابات میں حصہ لیا اور آج ملک کی تمام مذہبی جماعتوں میں سے صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ایک ایسی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور میرے محترم ساتھی پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کی تعداد تین سو بیالیس اراکین میں سے صرف نو اراکین پر مشتمل ان نو اراکین کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے اندر اٹھارہویں ترمیم لائی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ اس آئین میں موجود تمام اسلامی نکات میں رد و بدل کیا جائے یہاں تک کہ اس ملک کا نام جو آئین میں درج ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے متعلق ترمیم آئی کہ اس سے لفظ اسلامی کاٹ دیا جائے اور آج سے اس ملک کا نام تبدیل کر کے عوامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے یہ ترمیم آئی کہ اس ترمیم میں لکھا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا صدر مسلمان ہوگا ترمیم لائی گئی کہ پوری دنیا میں کسی آئین کے اندر یہ شرط موجود نہیں ہے اگر ہندوستان میں عبد الکلام صدر بن سکتا ہے تو پھر پاکستان میں کوئی ہندو یہاں کا صدر کیوں نہیں بن سکتا لہذا یہ ترمیم کی جائے کہ پاکستان کا کوئی باشندہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو وہ پاکستان کا صدر بن سکے اسی طرح آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنے گا اور جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا پاکستان کا سپریم لا قرآن سنت ہوگا اس میں ترمیمات لائی گئی وقت نہیں کہ میں وہ تفصیلات بیان کروں لیکن جمعیت علماء اسلام نے وہاں پر ٹیبل ٹاک کے ذریعے کمیٹی کے اندر بیٹھ کر دلائل کی بنیاد پر ان کی تمام ترمیمات کو مسترد کیا اور الحمدللہ للہ سم الحمد کہ آج بھی آئین اسلامی دفعات کے حوالے سے مکمل محفوظ ہے اور پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین تکبیر تکبیر تاج و نبوت شان رسالت اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک ناپاک کوشش کی گئی جناب نبی کریم علیہ السلام والسلام کے ناموس کے متعلق جو قانون ہے آئین میں اس کو سب کرنے کے لیے اس آئین میں ترمیم کا بل لایا گیا جمعیت علماء اسلام نے تن تنہا پارلیمنٹ کے اندر اس بل کا مقابلہ کیا اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آئین میں یہ ترمیمات لانے والے لوگ کون ہیں میرے محترم ساتھیو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پورے پاکستان سے کامیاب کر کے پاکستان کی عوام پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے آپ حضرات ان کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں میں ان کا کردار آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ سے غربت کے نام پر جو آپ سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے نام پر جو آپ سے جمہوریت کے نام پر جو آپ سے سیاسی باتیں کر کے آپ سے ووٹ لیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کر آپ کے دین اور آپ کے عقیدے کے متعلق ایسی ایسی ترمیمات لے آتے ہیں تو میرے محترم ساتھ ہم نے فلور پر بہت کوشش کی کہ ہم دلیل کی بنیاد پر اس چیز کو بھی مسترد کر سکیں میرے محترم ساتھیوں تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ کے اندر دلیل کی بنیاد پر اس بل کا بھی راستہ روکا جائے لیکن یار لوگوں کا ارادہ کچھ اور تھا اور وہ پارلیمنٹ میں اس بل کو گنتی اور ووٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے ملک کے تمام مذہبی جماعتوں سے ختم نبوت کے اکابرین سے مشورہ کیا اور اس بل کو عوام کے سامنے پیش کیا کراچی کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو دعوت دی اور کراچی میں اس بل کے متعلق جناب نبی کریم علیہ صلاحت والسلام کے ناموز کے متعلق ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد لاہور میں ایک لاکھوں کا اجتماع ہوا حکومت سوچ میں پڑ گئی حکمران پریشان ہوئے کہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود مہنگائی کے باوجود پیٹرول نہ ہونے کے باوجود یہ قوم سڑکوں پر نہیں آتی لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ مسلمان قوم ہے کہ جو بھوکے اور ننگے رہ سکتے ہیں لیکن جناب نبی کریم علیہ سلاط والسلام کی ناموس پر یہ لوگ سودے بازی نہیں کر سکتے تاج و تخت ختم نبوت نبوت تکبیر لاہور کے مظاہرے نے ان کی آنکھیں کھول دی اور جب ہمارے اکابرین نے پشاور میں مظاہرے کا اعلان کیا تو حکومت مجبور ہوئی حکمران مجبور ہوئے اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اور بالآخر وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے تحریری طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو لکھ کر دیا کہ پاکستان کے آئین میں جناب نبی کریم علیہ عرے صلاح کے ناموز کے متعلق جو قانون موجود ہے وہ بیائی نہیں اسی طرح ہوگا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی اور پھر آپ حضرات نے دیکھا اخبارات میں بھی پڑھا کہ ہمارے ایک گورنر صاحب نے اس قانون کے متعلق حرزہ سرائی کی اس کا انجام کیا ہوا میرے محترم ساتھیوں میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن آج کے اس اجتماع سے بین الاقوامی دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے یہ ملک کے باسی یہاں کے مسلمان ہر قسم کی بات کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جناب نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی ناموس پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کر سکتے ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ انتہا پسند ہیں آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے اس استعمال کو غلط ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کچھ شرائط رکھنا چاہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان میں کون سے قانون کا استعمال صحیح ہو رہا ہے پہلے اس کا تدارک کیا جائے اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم نے کہا اگر حکومت اور سرکار کی کوئی بات ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ہمیں آپ کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ قائدیانیت کو آج بھی وہ سن چوہتر والا فیصلہ برداشت نہیں ہو رہا اور پوری دنیا میں قائدانیت پاکستانی عوام پر اس حوالے سے ظلم بربریت کا بازار کرم کیے ہوئے ہے لیکن یاد رکھو جب تک جمعیت علماء اسلام اس ملک میں سیاست کر رہی ہے اور پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام موجود ہے کسی مائی کے لال کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جناب نبی کریم علیہ صلاحت وسلام کی ناموس پر بنے ہوئے قانون کو اس کے کسی ایک حرف کو تبدیل کر سکتے نعرہ تکبیر اور میرے عزیز دوست اس مسئلے کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے پارلیمنٹ میں حل کرایا تھا اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحم اللہ سن انیس سو اسی کو چودہ اکتوبر کو اس دنیا سے رہ کر کے گئے تھے آج ایک طرف ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے تو کل حضرت مفتی صاحب رحم اللہ کا وصال کا دن ہے میرے محترم ساتھیوں ہم ایک مرتبہ پھر آج اس ختم نبوت کے سٹیج سے ملک کے حکمرانوں کو ملک کے مقتدر قوتوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحم اللہ نے ہمیں جو راہ دکھلائی تھی ہمیں جو مشن دیا تھا جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی راستے پر اور اسی مشن پر گامزن ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالی جب تک اس پاکستان میں جمعیت علماء اسلام مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے پاکستان کی دھرتی پر ہم کسی غیر مسلم قانون کو کسی بھی اسلام کے خلاف وضع کیے گئے قانون کو برداشت نہیں کریں گے میرے محترم ساتھیوں آج عالم کفر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے راستے میں اسلام اور مسلمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے لہذا عالمی سطح پر اس عالمی کفر نے عراق کے مسلمانوں کو تحت ایک دس سال قبل ان لوگوں نے افغانستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ناپاک قدم رکھے پوری مسلم دنیا میں استراب برپا کیا ہوا ہے ظلم و بربریت بارود گرایا جا رہا ہے تو ان حالات میں آج ایک مرتبہ پھر اس کی کوشش ہے جس طرح عراق سے یہ لوگ ذلت میں شکست کے بعد گئے ہیں آج دس سال کے بعد امریکہ نے افغانستان میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور اب وہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے لیکن میں مسلمانوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جب اس خطے پر یورپ نے قبضہ کیا تھا جب پورا ہندوستان یورپ کے ہاتھ میں تھا یہاں کے مسلمانوں کے اس وقت کے اکابرین علماء کرام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمہ اللہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرکز ان لوگوں نے اس سرزمین پر یورپ کے انگریز کو سبق سکھلایا آج ہماری قوم کے بچوں کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور دوسرے نے ملک آزاد کرا دیا آگے پیچھے کوئی تاریخ نہیں ہے قوم کے بچوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ اس دھرتی کو انگریز سے آزاد کس نے کرایا انگریز کو مجبور کس نے کیا اس دھرتی پر تر کے ترک کس نے چلائی اس دھرتی پر تحریک ریشمی رومال کس نے چلائی اس دھرتی پر تحریک خلافت کس نے چلائی انگریز کس کے ہاتھوں مجبور ہوا لیکن لیکن انگریز نے جاتے جاتے مجبوری کے بعد اس دھرتی کے مسلمانوں کو تقسیم کیا اور آج جب امریکہ اس سرزمین سے جا رہا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر اس پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہاں کے لوگوں کو اسلام اور دین سے دور کرنا چاہتا ہے لہذا میں آپ حضرات کی وساطت سے اس ملک کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس موقع پر وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا ان کی کوشش ہے کہ کبھی لسانیت کی بنیاد پر ہمیں لڑایا جاتا ہے کبھی قومیت کی بنیاد پر ہمارے اندر لکیریں کھینچی جاتی ہیں اور کبھی مذہب کے نام پر اس قوم کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ہم نے اس بچے کچے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اگر ہم نے اس دھرتی پر اسلام کی حفاظت کرنی ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سبق منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق پیدا کریں ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں آج میڈیا کا دور ہے آج اخبارات میں سٹوریاں بنتی ہیں ہمارا میڈیا ہمارا پریس یہ باہر کے لوگوں کے پیسوں پہ چلتا ہے اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے یہاں ہر اس بات کو اچھالا جاتا ہے جس سے دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہو اور ہر اس بات کو چھپایا جاتا ہے جس سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو لہذا میں اس وقت اجتماع کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آسان تکنیک ہے سمجھنے کی جس بات کو میڈیا اچھالے سمجھو یہ جھوٹ ہے جس کو میڈیا دبائے سمجھو یہی صحیح ہے ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ہمارے اندر ہمارے کارکنوں میں ہمارے نوجوانوں میں مختلف قسم کے جذبے پیدا کیے جاتے ہیں یاد رکھو جذبے کے ساتھ تجربے کی ضرورت ہے تجربے کے بغیر جذبہ دین کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے اگر ہم نے اپنے تجربے سے سبق نہ سیکھا اگر ہم نے ماضی میں اپنے اکابرین کے مشن کو چھوڑ دیا ہم نے اکابرین کے راستے کو اختیار نہ کیا تو یاد رکھو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے علیحدہ کوشش کی کہ ہم بندوق کے ساتھ قوت کے ساتھ افغانستان کی طرح پاکستان میں ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہمارے نوجوان کے پاس ایک کلاشن کوف اس نے اس ملک کے ان اداروں کی قوت کا اندازہ نہیں کیا اس پر توجہ نہ دی آپ نے دیکھا کہ ہمارے مالاکنڈ میں شریعت محمدی کے نام پر تحریک اٹھنے والی اس کا انجام کیا ہوا بہت سارے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا بہت سارے علماء کرام کو جیلوں میں ڈال دیا گیا آج اس سرزمین پر تحریک نفاذ شریعت کا نام لینے والا کوئی نہیں پھر اسی طرح جذبات سے کھیل کر لال مسجد میں کیا ہوا کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہمیں ریاست کی قوت کا اندازہ نہیں تھا اور آج ایک مرتبہ پھر یہ عالمی قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ نوجوان مسلمان کے جذبات کو ابھارا جائے اس لیے میرے محترم ساتھیوں اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اکابرین کے راستے کو چھوڑا تو اس میں نقصان تمہارا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر قد خلط من قبل الرسل جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے پیغمبر بھیجے اف اب اگر یہ فوت ہو جائیں او قتل جائے اور آقابکم یا کوئی ان کو قتل کر ڈالے تو کیا تم اس کے راستے کو چھوڑ دو گی اس کے مشن کو چھوڑ دو گے وَمَنْ قلب علا قبائی اور جس نے بھی اس کے مشن کو چھوڑ دیا اس کے راستے کو چھوڑ دیا فلن یزر اللہ شیع اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان کس کا ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزا دیتا ہے تو میرے محترم ساتھیوں شاکر وہ لوگ ہیں جن کو اپنا ماضی یاد ہو جو اپنے اکابرین کے راستے پر چلتے ہوں حضرت مفتی صاحب رحم اللہ نے ختم نبوت کی پوری تاریخ کو سن چوہتر میں قائدیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا تو اس ووٹ کے ذریعے اس اسمبلی کے ذریعے اس پارلیمنٹ کے ذریعے نیست و نابود کر دیا قادیانیت اور ہمارے لیے آج بھی حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے وہ وہ راستہ وہ مشن وہ راہ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جب تک جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی ہے چاہے وہ نو دس ہوں چاہے وہ آٹھ سات ہوں چاہے وہ دو تین ہوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس قوم کا تعلق ناموس رسالت سے ہے اس قوم کا تعلق جناب نبی کریم علیہ سلاۃ سے عقیدے کا ہے ایمان کا تعلق ہے اور اس قوم کا ایمان مضبوط ہے تو پاکستان کی دھرتی پر اس قانون کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے اکابرین کا مشکور ہوں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وقت بہت کم ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین